والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل صالح کیا انہیں ان قریب ہم ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ان میں ہمیشہ رہیں گے انہیں وہاں پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے اس آیت کریمہ میں نیک بختوں کے معال و انجام کا ذکر ہے کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم اور جملہ آسمانی کتابوں اور رسولوں پر ایمان لے آئیں گے اور عمل صالح کریں گے تو اللہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جن میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور وہاں انہیں پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور وہ گھنی چھاؤں کے نیچے آرام کریں گے بخاری و مسلم میں ابو سعید خدی رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے نیچے ایک گھڑ سوار سو سال تک چلے گا اور اس کی مسافت طے نہیں کر پائے گا